نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیکی نام ہے حسن خلق کا اور اچھے اخلاق اپنانے کا نام ہے اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں نیکی کی تعریف کیا ہے اور گناہ کی تعریف اور اس کی علامت کیا ہے یہ سب کچھ اسی حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے نیکی نام ہے کس کا اس نے خلق کا جس وقت جو حکم ہو سرانکھوں پر اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں ڈیل کرنے کا نام ہے نماز کا ٹائم ہے اس کو ڈیل کرنا یہی اس کی ادائیگی کریں اس کے اندر حسن اخلاق یہ ہے کہ آجزی کے ساتھ نماز پڑھیں خوشی کے ساتھ نماز پڑھیں مصیبت سمجھ کے نہ پڑھیں بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں پریشان ہو کر نہ پڑھیں مصیبت نہ سمجھیں اسے خوشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ حسن کارکردگی ہے نماز کی حسن اخلاق یہ ایک نیکی ہے صاحب نے جب پوچھا نیکی کیا ہے فرمایا حسن خلق کسی کو ملنا ہے نرمی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس مکھ یہ حسن خلق کسی کی بات کرنی ہے توجہ کے ساتھ حاجی کے ساتھ ضرورت کے مطابق اتنی ہی بات کی جائے جتنی ضرورت کی خرید فروخت کرنا ہے کوئی معاملہ کرنا ہے نرمی کے ساتھ سختی نہیں بدخلقی نہیں تنگ مزاجی اور تنگ مزاجی نہیں سمجھ آگے بات بڑے پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ بارے میں ہے تو چیز لے لیں تو اتنی مہنگی چیز بیچ رہا ہے بازار میں بیٹھا ہوا ہے کیوں بیچ رہا ہے اس کو کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کی چیز ہے وہ تو جو مرضی کرے تم نے لینی ہے تو بتا دو اپنے بارے میں بھائی میرے میں تو پچیس روپے کے لے سکتا ہوں اس نے اسی روپے لگائے رکھے ہیں تو بھائی میں تو پچیس کے لے سکتا ہوں پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے کام آدھی سے کم بتاؤ پھر وہ بچارا آدھی کے قریب آ جاتا ہے حق ہے ہمارا حق ہے بول لڑنا نہیں نرمی کے ساتھ پیار بھائی میں تو پچیس روپے دے سکتا ہوں بھائی میں میری تو خرید بھی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے نا خرید بھی نہیں جھوٹ بول دیتے ہیں حالانکہ بازار میں پندرہ سولہ سترہ روپے کی وہ لے کر آیا ہوا ہے گا یہ یہ کام چلتا ہے ہے پاکستان میں نرمی نرمی نرمی ہمارا اس وقت حکم کہ کے ساتھ لڑنا نہیں کبھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ جائے تو انتظار کر لیجیے یہ نہیں کہ بھائی میں پہلے کہا کے بیٹھا ہوں میرا کام پہلے ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہونا چاہیے تھا لیکن نرمی کے ساتھ بات کریں توجہ کے ساتھ بات کریں ایسے مسلط نہیں ہو جانا چاہیے کسی کے اوپر ہم لوگ جو کام بھی کرتے ہیں مسلط ہو جاتے ہیں مسلط نہیں ہونا چاہیے کسی کے اوپر سوار نہیں ہو جانا چاہیے مسلط نہیں ہو جانا چاہیے ہر طرح سے اس کو اختیار اس کا ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بھائی اس کو سفارش کر دیں ادھر سے فون آ گیا بھائی آپ اس کی سفارش کر دیں یہ نہیں بیچ رہا یہ مجھے چیز اتنے کی نہیں دے رہا یہ کسی اور کو بیچنے لگا ہے تو جناب اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگلا مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میرے سر سے پہ گیا ایک ایسا نہیں کرنا پھر جس کو ادائیگی کرنی ہے حسن ادائیگی کے ساتھ ٹھیک جو قسطیں طے ہوئی ہیں جو طے رقم طے ہوئی ہے جو وقت طے ہوا ہے اس پر اس کو چیز پہنچائی جائے نہیں ہے نہیں پہنچا سکے پہلے خود جا کر اس سے بات کریں ہوتا یہ ہے کہ وقت پر قسط نہیں جا رہی اور جو جو لینے والا ہے وصول کرنے والا ہے وہ فون پہ فون کھڑکائی جا رہا ہے اب یہ فون بھی نہیں اٹھا رہا اب یہ حالت ہو گئی ہے اس کا فون بھی نہیں اٹھایا جاتا کیوں وہ انہیں پیسے ہی منگنے انہیں پیسے ہی منگنے ہیں فون کیوں سنیے جس نے پیسے کسی کے دینے ہوتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتا یہ آج کل کی رسم چل رہی ہے آج کل یہ دستور چل رہا ہے پاکستان کا اصول چل رہا ہے ٹھیک بے اصول ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا اصول چل رہا ہے لا قانون پاکستان کا ایک قانون چل رہا ہے کیا کہ جس کے پیسے دینے ہیں فون ہی نہ اٹھاؤ ارے وہ دوسرا نمبر بدل کے کر لے گا پھر تو کیا منہ دکھائے گا ہیلو جی کون سا میں وہی بول رہا ہوں جس نے پیسے لینے ہیں آواز نہیں آ رہی جی کیا بات کہہ رہے ہیں آواز بند ہو گیا فون عجیب ڈرامہ بھائی پاکستان میں یہ اصول بڑی مضبوطی سے چل رہا ہے پیسے دینے بھائی اس نے فون کر لیا کسی اور طریقے سے گھر میں آ گیا دروازہ کھٹکھٹایا جی کون صاحب آئے وہی صاحب آئے ہیں جن کو آپ نے ستر ہزار دینا ہے وہی ان کو کہہ دو گھر میں نہیں ہے بچے کہہ رہے ہیں ابو کہتے ہیں گھر میں نہیں ہوں اللہ جب پکڑوانے پہ آتا ہے تو ایسے پکڑوا دیتا ہے بچے کہتے ہیں باہر ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں <laughs> تو بھائی دوستو جب اللہ پکڑوانے پہ آتا ہے تو یوں پکڑوا دیتا ہے ٹھیک تو اسی طریقے سے بھائی ہمارے محکمے بے اصولے چلتے ہیں اگر انہوں نے پیسے وصول کرنے ہوں تو یہ بھی بے اصولے چلتے ہیں اور زیادہ بے اصولے ہو جاتے ہیں اور اصول کی پابندیاں اصول کی پابندیاں تو نام کی چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں نا گورنمنٹ کے بندوں نے اگر کوئی پیسے وصول کرنے ہوں یا کوئی چھاپہ مارنا ہو پھر اصول کے مطابق باتیں کرتے ہیں ایک کسی کے گھر آئے دستک دی اندر سے بچے نکلے ٹھیک شہر کی بات کر رہا ہوں لاہور شہر بھائی بچے نکلے نا ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بابا ہیں یا نہیں بچوں سے ہی پوچھ لیا کہ تمہارے گھر میں گیس والا جنریٹر لگا ہوا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا ہاں لگا ہوا ہے بچے صحیح رپورٹ دے دیتے ہیں باہر ہاں لگا ہوا ہے بس اب وہ یہ کام کرنے ہیں تو جرائم پکڑنے کے لیے کرو دن رات تو تم بجلی اور گیس سے چوری کر کے یا مطلب روک کے رکھی ہوئی ہے اور اگر کسی نے جنریٹر لگا لیا اور چوری تھوڑی کی بجلی تو اس کو پکڑ رہے ہیں اور اس کو ایسے ایسے طریقے سے پکڑ رہے ہیں جس طریقے سے تو چوروں کو پکڑنا چاہیے تو یہ بھائی پاکستان بے اصول اور بے قانون لا قانون ہے یہ جہاں پر اپنی وصولیاں کرنی وہاں پر قانون سے بات کرتا ہے حکمت سے بات کرتا ہے جہاں پر اپنے قانون کی بات نہیں کرنی اپنے پیسوں کی بات نہیں کرنی وہاں پر لاقانونیاں چلتی رہتی ہے تو بہرحال نیکی وہ ہے جو حسن ہو جس میں حسن ہو حسن کا مطلب اچھے اخلاق ہوں چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں چاہے وہ معاشرت ہو چاہے وہ رہن سہن ہو چاہے وہ اخلاق ہوں چاہے اخلاق حسنا ہیں ٹھیک تو مضبوط کیے جائیں اخلاق رضیلا ہیں دور کیے جائیں کم کیے جائیں مغلوب کیے جائیں ٹھیک عقائد سے تعلق ہے عقیدے درست کیے جائیں حسن ہر چیز میں حسن چاہیے ہر چیز میں حسن چاہیے آپ نے پگڑی پہنی ہے تو گندی میلی کون پگڑی پہنتا ہے آپ اچھی چاہیں گے آپ نے اینک پہنی ہے اچھی چاہیں گے ہر چیز کی صفائی اگر وہ گندی ہے تو صاف کر لیں گے تو کیا عبادات ہی ایسی رہ گئی ہیں شریعت کے کام ہی ایسے رہ گئے ہیں جس کو ہم گندا کرتے ہیں ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے ہر چیز میں خوبی ہونی چاہیے ہر چیز میں اچھائی ہونی چاہیے نیکی تو وہ ہے جس میں اچھائی ہو چاہے وہ باتوں کے اعتبار سے ہو کام کے اعتبار سے ہو کرنے کے اعتبار سے ہو حقوق اللہ کے اعتبار سے ہو حقوق العباد کے اعتبار سے ہو ٹھیک یا حقوق البہائم کے اعتبار سے ہو جانوروں کے حقوق کے اعتبار سے حق ادا کرنا ہے ہمارا کام یہ ہے آج کل جو ہو رہا ہے رواج پاکستان میں یا دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے ہر بندہ دوسرے کو زیر کرنے کے چکروں میں ہے دوسرے کا حق وصول کر لے اپنا وصول لی نہ دے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمجھدار یہ ہوشیار یہ چلاک ٹھیک جس نے جناب اتنا کما لیا اتنا حاصل کر لیا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے دوسرے کو ہم چھوڑ دیں اور اپنا جناب دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ڈنڈی مار کے تول میں تھوڑا سا بچا لوں گا وہ ڈنڈی مار دیتا ہے تو کلو کا تین پاؤ ساڑھے تین پاؤ دے دیتا ہے ٹھیک وہ وہ دو چھٹانک بچ گیا بڑا کمال دو دو چھٹانک کر کے صبح سے بچاتا جا رہا ہوں اللہ کے بندے یہ پتا ہے پندرہ کلو بچا پڑا ہے تو جناب درمیان میں تین بجے تو گیا تھا لینے کے لیے مال تو تیرے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوگا تو سمجھتا کہ میں ہی دوسروں سے بچا رہا ہوں تو جہاں جائے گا وہ اس سے بڑی ڈنڈی مارے گا جب بندہ خود ہی نیک نیت نہیں ہے تو دوسروں کو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ نیک نیت ہی ہوگی اس لیے بھائی خود نیک نیت ہونا چاہیے خود اندر باہر کو صاف کرنا چاہیے اور نیند نہیں آنی چاہیے ایک خود اندر باہر کو صاف کرنا چاہیے بندے کو کلیئر رہنا چاہیے یہ سونے کا وقت تو ہے نہیں ٹھیک جی؟ سننے کا وقت ہے ٹھیک صحیح نیت کے ساتھ سنا جائے عمل کی نیت کے ساتھ سنا جائے اور جو جو کام عمل میں آئے پکڑتے جائیں عمل کرتے جائیں بس سننے کا تو یہ مقصد ہے اس لیے بھائیو دوستو فرمایا کہ البر حسن الخلق نیکی کیا ہے اچھے اخلاق ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق الگ الگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ منہ پہ غصے کا نام نہ آئے اس کی نعمتوں کی نہ شکریوں کی وجہ سے شرمندہ رہے اس کے سامنے گناہ ہو جاتے رہے شرمندہ رہے اس کے سامنے ان کی شایان شان کو عبادت نہیں ہو سکی شرمندہ رہے منہ پہ بل کیوں پڑتے ہیں غصہ کیوں چڑھتا ہے ہے ہے کہے تو تو تو تو ٹکے کا نہیں غصے کر رہا ایک اپنی اصل حیثیت بات چل رہی تھی استحزار حیثیت اپنی حیثیت کو یاد رکھنا چاہیے میں گندا ہوں گندگی سے بنا ہوں اور میرے اندر بھی گندگی کا ڈھیر ہے جہاں سوئی لگاؤ خون نکلے گا پیٹ میں کچھ مارو تو گند بھی ہے ہم ہیں کیا گندگی کا ڈھیر گندگی سے بنے اور جب مریں گے تو کتنی خوشبو جاری ہوگی بدبو ہی بدبو ہوگی ایک دن کے بعد بدبو ہی بدبو ہوگی یاد رکھو مردہ انسان ایک ڈیڑھ دن کے بعد بدبو چھوڑ جاتا ہے چوہا دیکھا ہوگا چھپکلی دیکھی ہوگی مر گئی تو کیا ہوتا ہے بدبو آ جاتی ہر چیز کو فنا ہے ہر چیز کو ختم ہونا ہے تو اس کے اندر اس کی بو پیدا ہوگی بندہ دو دن آئے نا تو بدبو آ جاتی ہے زندگی میں بدبو آ جاتی ہے تو مرنے کے بعد کیا حال ہوگا مردار ہمارا آخر جو ہے وہ جی فا ہے مردار ہے ہم مردار ہیں ہمارا درمیان یہ ہے کہ گندگی لیے پھرتے ہیں برچی خانے میں جا رہے ہیں تو گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں تو گندگی اٹھا کے آ رہے ہیں ٹھیک سونے کے لیے جا رہے ہیں تو گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں ایک ہمارے اندر کوئی خوبی کی چیز کون سی ہے تو پھر اطراتے کس چیز کے ہیں اطرافے کس چیز کی میں میں کس چیز کی بابا کس چیز کا ہے انا کس چیز کا ہے اندر ہے کیا تمہارے اے انسان تیرے اندر ہے کیا اکڑتا کیوں ہے اپنی اصلیت کو دیکھیں تو غصہ بے جا آ نہیں سکتا اپنی اصلیت کو دیکھیں تو تکبر بے جا گزر نہیں سکتا اپنی اصلیت کو دیکھیں گناہ انسان کر نہیں سکتا اپنی اصلیت کو دیکھیں تو نیکی انسان چھوڑ نہیں سکتا اپنی اصلیت کو دیکھیں تو اللہ پاک کے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کو سینے سے لگانا اس کی عادت بن سکتی ہے اصلیت کو دیکھنا چاہیے ہر جگہ اپنی اصلیت دیکھی جائے اسی سے جھگڑے بھی ختم ہوں گے غصہ بھی ختم ہوگا تکبر بھی ختم ہوگا برائی بھی مٹے گی اچھے اخلاق بھی پیدا ہوں گے نیکی آئے گی تقوی آئے گا اور برائی سے بچنا نصیب ہوگا سمجھ آگے بات کچھ بنگالی حضرات سو رہے ہیں او بنگلہ دیش سے تعلق ہے لیکن جی ہے ویسے پاکستانی میں ویسے مزاق سے بنگالی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ واقعی کوئی بنگلہ دیش پڑتا ہے یہاں تو بھائی غیر ملکی کوئی ساتھی نہیں پڑتا ہاں۔ ہاں۔ تو بات یہ ہے کہ نیند اڑانے کے لیے درمیان میں ہلانا ضروری ہے ایک جیسی آواز چلتی رہے نا تو اس میں بھی ایک لہر پیدا ہوتی ہے اس میں بھی نیند آتی ہے اونچی نیچی آواز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو آگے فرمایا وال اسم گناہ کس کو کہتے ہیں گناہ کی تعریف ما ہا کافی صدرک جو تیرے سینے میں کھٹکے سینے میں کھٹکنے کا مطلب کیا ہے ایسے کھٹکا ہوگا آواز آئے گی نہیں سینے میں کھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ضمیر مطلب یہ کہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ما ہا کافی صدرک ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ گفتگو ٹھیک نہیں ہے یہ انداز ٹھیک نہیں ہے ٹھیک جس طرح تعلیمی اوقات میں سونا ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کر رہتا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کرتا اے مخاطب تو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ انہیں ناپسندیدگی ہوگی میری اس بات پر لوگ آگاہ ہوں اس سے ڈرتا ہو تو یہ گناہ ہی ہے اور کیا ہے ایک بات یہ ہے کہ بطور حکمت کے اپنی کوئی بات کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہتا وہ تو اپنی راز کی باتیں ہیں وہ جائز کام اس میں فرق ہے ایک بات یہ کہ کام ایسا کرنے لگا ہے جس کام کے کرتے وقت اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر یہ لوگوں کو پتا چل گیا تو میں میرا کیا بنے گا کرے کہ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو جانے سے ڈر لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے تو بس بس بس بس بس مقصد حاصل ہو گیا ہم بہت سارے گناہوں سے صرف اس لیے بچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں ارے اللہ کے بندو میرے مالا کیا کہے گا کہ میری روٹی کھاتے ہیں اور میرے زمین اور آسمان کو استعمال کرتے ہیں اور میری نعمتوں کو کھانے کے بعد میری ہنا فرمانی میرے سامنے کرتے ہیں تو مولا کیا کہے گا آقا کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے سمجھا گیا ان سے تو چھپا بھی نہیں سکتے دوسروں سے تو چھپا بھی لیں گے ان سے تو چھپا بھی نہیں سکتے تو بھائی اور دوستو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے جس بات کو ضمیر گوارا نہ کرے وہ بات نہ تنہائی میں کی جائے نہ اجالے میں کی جائے نہ تنہائی میں کی جائے کہیں بات نہیں کر اور جو کام کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا وہ تنہائی میں کیوں کر رہے ہیں کتنی بری بات کتنی بری بات اصل متقی میں صاف کہتا ہوں اصل متقی وہ نہیں ہوتے جو نفلیں پڑھتے ہوئے نظر زیادہ آئیں اصل متقی وہ نہیں ہوتے جو تحجد گزار ہوں صرف اصل متقی اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھپ کر گناہ کرنے کی عادت نہ ہو ہو جائے تو توبہ کر لے عادت نہ ہو جس کو چھپ کر گناہ کرنے کی عادت ہے سب سے بڑا دو نمبر انسان ہے یاد رکھ چھپنے کی جگہ ہے کوئی نہیں اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے اور بندہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے کہ میں چھپ کے کر رہا ہوں اور چپنے کی جگہ ہے کوئی نہیں اس لیے سب سے بڑا بے وقوف اور سب سے کم عقل وہی انسان ہو سکتا ہے جس کو چھپ کر گناہ کرنے کی عادت ہو غلطی سے کبھی انسان سے غلطی ہو جائے توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگے وہ معاف کرنے والے ہیں وہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ جرت کرنے لگ جائے کا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے اب دیکھو کتنے کھٹکے ہوتے ہیں مگر ہم بے دھڑک کر جاتے ہیں کتنے کھٹکے ہمیں اعلان کرتے ہیں کہ مت کر پھر کر گزرتے ہیں کتنے کھٹکے ہمیں مطلع کرتے ہیں کہ نہ کر پھر کر گزرتے ہیں کیوں کیوں چھٹی کا دن ہے سامنے کوئی نہیں ہے کیوں موقع فراہم ہے کیوں کوئی دیکھ نہیں رہا اس وجوہات کی بنا پر ماری جاتی ہے عقل اور کر بیٹھتے ہیں ٹھیک کبھی بد نگاہی کا گناہ ہو جا رہا ہے کبھی بدسماعت بدسماعی کا گناہ ہو رہا ہے کبھی بد زبانی کا گناہ ہو رہا ہے اندازہ کیجئے کبھی خواہشات کے گناہ ہو رہے ہیں جو دل کرتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل تو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جانے سے روکا ہے وہ بھی وہاں بھی دیکھ رہے ہیں جہاں جانے سے روکا ہے وہاں ان اللہ یار دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جانتا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اصل میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جل شانوں کی صحیح عظمت ہی نہیں ان کی عظمت ان کی قدرت ان کی طاقت ان کی جو شان ہے اس جھلک کو سوچا کرو ان کی کیا بڑی طاقت ہوگی کتنی بڑی طاقت ہوگی اللہ پاک نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں بنایا کتنے دنوں میں بنایا قرآن میں ہے کہ نہیں آواز نہیں آ رہی اللہ پاک نے زمین و آسمان کو مخلوقات کو کائنات کو جنت کو دوزخ کو پودوں کو پہاڑوں کو اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک نے کھانے کی پینے کی پہننے کی اوڑھنے کی دیکھنے کی چلنے کی پھرنے کی استعمال کرنے کی سب چیزوں کو کائنات میں اللہ پاک نے کتنے دن میں بنایا چھ دن میں بنایا مگر اس زمین کو صرف چار دن میں بنایا سمجھ میں آ رہی بات انسان کو اللہ پاک نے دیکھو قرآن پاک میں چار دن کا ذکر ہے کہاں پہ فی اربات ایام سوال سائل ہے کہ نہیں چار دن میں بنایا اس کے اندر اللہ نے بڑی قدرت رکھی بڑی طاقتیں رکھی بڑی چیزیں رکھی ہر چیز کو تو اللہ پاک نے پوری کائنات کو چھ دن میں بنایا تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے زمین تو ایک ایک عرض ہے گیند کی طرح چھوٹی سی چیز ہے اس کے مقابلے میں بڑے بڑے بڑے بڑے سیارے ستارے آسمان پہ چاند سورج اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ جن دو ستاروں کو ہم جڑواں دور سے دیکھتے ہیں ان دونوں ستاروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کھربوں نوری سال لگنے پہ ہم پہنچ سکتے ہیں کھربوں نوری سال لگے جب ہم جا کر وہاں پہنچ سکتے ہیں ان ستاروں کی روشنی اربوں نوری سال گزرنے کے بعد پہنچتی ہے نیچے اربوں نوری سال یہ روشنی کی جو مقدار رفتار ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے وہ تو اربوں نوری سال لگنے کے بعد پہنچے اور ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ تو اس سے بھی کئی لاکھ گنا بڑا ہوتا ہے ہم جن ستاروں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید دو ستاروں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا کہ پھٹا رکھیں گے ایک ستارے سے دوسرے ستارے پار کر جائیں گے ارے یہ غلط فہمی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی بہت بڑا فاصلہ ہے بہت بڑا فاصلہ جب ستارے کے پاس پہنچیں گے تو دوسرے ستارے کی روشنی لاکھوں سال بعد پہنچے گی روشنی کی بات کر رہا ہوں جو بہت تیز آتی ہے جو جھٹکے سے سیکنڈوں میں پہنچنے والی چیز ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو میرے اور آپ کی بات تو بعد میں ہو رہی ہے تو یہ سارے کی ساری کائنات سارے ستارے پھر کہکشاں پھر یہ پہلا آسمان پہلا آسمان کتنا بڑا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اتنے ستارے اس میں سموئے ہوئے ہیں کتنا بڑا ہوگا اس سے اندازہ لگاؤ اس کے اوپر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں دوسرا آسمان اس سے کہیں بڑا ہے اس کے سامنے تو پہلا آسمان چھوٹا سا چھجا سا لگتا ہے پھر تیسرے آسمان پہ چلے جائیں وہ دوسرے سے کہیں زیادہ بڑا ہے جس کے سامنے دوسرا آسمان چھوٹا سا چھج لگتا ہے چوتھے آسمان پہ چلے جائیں تو دنیا ہی کچھ عجیب ہے پہلے آسمان جو تھے اتنے اتنے بڑے بڑے آسمان وہ بالکل چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھلونے لگتے ہیں پانچویں آسمان پہ چلے جائیں تو باقی حیرانگی اور بڑھ جاتی ہے اور چھٹے اور ساتویں آسمان پہ جا کے عقل دھنگ رہ جاتی ہے اتنے بڑے بڑے بڑے بڑے آسمان جس میں چھوٹے چھوٹے آسمان لگتے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور پھر اس کے بعد جنت شروع ہوتی ہے پھر جنت کتنی بڑی کس قدر بڑی کس قدر بڑی ساتویں میں آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی ہے کتنی بڑی ہوگی جنت اور اس کے بعد اللہ کا عرش کرسی شروع ہوتی ہے کتنے بڑے ہوں گے سوچو سے باہر ہے پھر ان سب چیزوں کو عرش کرسی جنتیں دوزخ اور سب چیزوں کو پوری کائنات کو اللہ پاک چھ دن میں بنا رہے ہیں اور صرف زمین کو چار دن میں پورا کر رہے ہیں کوئی بات سمجھ آ رہی بات وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہاں، اللہ کے محبوب جو انہوں نے جہاں بسنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توجہ دے رہے ہیں اس کو شفقت فرما رہے ہیں اس کے اندر ساری ضرورت کی چیزیں ہماری بھر رہے ہیں اصولی طور پر تو صرف زمین کے لیے تو کن فیکون اور صرف ایک دو سیکنڈ یا ایک دو منٹ ہونے چاہیے تھے اگر ہم چھ دن کو پوری کائنات پہ تقسیم کریں تو زمین صرف قرآۂ عرض کے لیے ایک یا دو منٹ لگنے چاہیے تھے بنانے میں تو اللہ پاک چار دن کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب کے ٹھکانے ہیں یہاں محبوبوں نے اترنا ہے یہاں اللہ والوں نے بسنا ہے اللہ کی مخلوق نے آباد ہونا ہے اور ایسی مخلوق جس کے لیے سارے ستارے سارے آسمان ساری سورج سارے جناب جنتیں دو سب چیزیں ساری نعمتیں جن کے لیے بنانی ہیں وہ لوگ تو کو عرض پر ہونے ہیں ایک مرنا ہے تو بھی ادھر دفن ہونا ہے جینا ہے تو ادھر ہی پیدا ہونا ہے اس زمین پر اللہ کی مخلوق انسان نے آباد ہونا ہے تو اس لیے اللہ نے اس کو وقت دیا اس کو بنانے میں وقت دیا ہر قسم کی ضرورت کی چیز ہماری یہاں رکھی ٹھیک ساری ضرورتیں ہماری پوری کی انسان ڈالتا ہے بیج ڈالتا ہے اللہ پاک کیا سے کیا نکال دیتے ہیں مالٹے کا بیج کہاں ڈلتا ہے دیکھو اندازہ لگاؤ اللہ پاک درخت پہ پھل جب لگاتا ہے مالٹے کا تو رس کیسے لٹکتا رہتا ہے کپڑے پہنا دیتے ہیں اس کو کھٹے رنگ کے اور اس کے بعد اس کے اندر جوس ایسا زبردست کہ مزہ ہی آ جاتا کیلے کہاں لگتے ہیں کھجورے کہاں لگتی ہیں سیب کیسے لگتے ہیں اور ہدوانا او تربوز وہ نیچے لگتا ہے آلو آلو وہ زمین کے اندر لگتے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں مگر آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے ایسی باتیں سیکھتا رہتا ہوں ہمیں آ گیا یہ تربوز جب میں نے دیکھا یہ نیچے سے آ رہا ہے میں حیران ہو گیا ہمیں آ گیا اتنی بڑی پیٹی بند چیز ہے اور جناب نیچے سے آئی جا رہے آلو میں نے اکاڑے میں جا کے دیکھا زمین سے خود نکالا زمین کے اندر سے تو ایسا آلو تھا کہ کمال ہو گیا مجھے کمال ہو گیا اللہ کی قدرت اور آلو جو ہے وہ ہر بندے کی مرعوب غذا بھی ہے ہر قسم کے کھانوں میں آلو چلتا رہتے ہیں گیا اور ایک خاتون تھی ایک خاتون تھی لا علاج ہو گئی اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ملی اس نے جب آلو کھائے تو اللہ نے شفا دے دی اللہ اللہ ہی ہے جس چیز میں چاہے شفا ڈال ہر چیز سے بیچاری تنگ آ گئی اور آلو کے وہ جوس سے اور آلو کے سسٹم سے وہ اس کو اللہ نے شفا تا فرمائی تو خیر بہرحال یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے اللہ پاک نے اپنی زمین کے اندر کیا کچھ لگا رکھا ہے یہ سب کچھ کس کے لیے ہے انسان کے لیے ٹھیک یہ ہے کھانے کا اور پینے کا فلسفہ جب مطبخ میں جاتے ہیں تو تھوڑا فلسفے کا بھی دھیان رکھا کریں تو یہ روٹی کا آٹا کہاں بنا ہوگا یہ یہ سبزی کہاں سے آئی ہوگی ارے رہنے والا بندہ کہاں کا پتوں کی کا گجرات سے سرگودے سے منڈی باؤدین سے اور چیچا بتری جی قصور سے جی ہاں تو وہ جناب لگا کہاں پکا کہاں اکھڑا کہاں گیا کاٹا کہاں گیا اور پھر اس کے بعد تقسیم کیسے ہوا اور تقسیم ہونے کے بعد اس مدرسے میں کیسے پہنچا اور اس مدرسے میں جناب وہ جو ساتھی تھے جو داخلہ ہونے کے لیے مانسرے سے آئے ہیں وہ انہوں نے طور اس کو کھایا ہے میں تو عجیب سی بات کہ نہیں لگا کہاں کٹا کہاں اور تولا کہاں گیا اور جناب بیچنے کے لیے کہیں رکھا تھا دوست آیا ہدیے میں دے دیا اس دوست نے اگلے کو ہدیے میں دے دیا ادھر نے اس نے مدرسے میں دے دیا اور مدرسے والے کے پاس مہمان آ گیا اس نے آگے آرام سے چپ کر کے بیٹھ کے ڈالیے کہاں سے کہاں کیا چیز چلی اور کس نے آ کر کھائی اس کا یہ اسی کا نام فلسفہ ہے ہے اسی کا نام فلسفہ ہم نے تو چپ کر کے برکیاں توڑنی اور کھائی جانی ارے دھیان سے کھانا بھی دھیان سے کھایا کرو جلدی میں نہ کھایا کرو ہر لقمے کو تیس مرتبہ کاٹا کرو چبایا کرو پھر ہزم صحیح ہوگا ٹھیک کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو بے شک زیادہ پینا ہے کھانے کے ساتھ وہی پانی پیے جو بیمار ہے میری طرح کا جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ نہیں گزرتا یا کوئی ویسے ہر بندے کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے یاد رکھو وہ کما اس کو زہر سمجھتے ہیں ویسے تو حرام نہیں ہے جائز ہے مگر یہ کہ وہ تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے ہضم ہونے کے لیے تو پہلے پانی پی لیں بعد میں ٹکا کے کھائیں اور کھائیں اس کا دیکھو سوچ سوچ کے کھائیں اللہ کی نعمت کہاں سے آئی کیسے آئی اور کس قدر ہم مزے سے کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے تو انسان کو اللہ پاک نے کہاں کہاں سے چیز پہنچائی اور من حیثو لا یحتسب انسان کے و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میں کہاں سے کھاؤں گا آپ کو پتہ ہے آج آپ نے کیا کھانا ہے دیکھو بھائی جو کچھ بھی کھانا ہے لیکن وہ کہاں سے آیا کوئی پتہ ہے کس طرح آیا کوئی پتہ ہے اگر بکرے کا گوشت بھی ہے تو دیکھو کہ لاہور کے امیر امیر لوگ بھی سال میں دو تین بار بکرے کھاتے ہیں امیر امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں غریبوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے امیر امیر لوگوں نے گوشت چھوٹا کھانا چھوڑ دیا ہے اور دینی مدارس کے کے آئے دن بکرے ٹکا ٹکا کھاتے ہیں دیکھو یہ روزی اللہ پہنچا رہا ہے ہے یا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں وہاں سے کھا رہے ہیں مرغی کو شوق سے نہ کھانا وہ مرغی صحیح نہیں ہوتی اسی لیے ہفتے میں ایک دن ہی رکھی ہوئی ہے مرغی نہ کھایا کرو وہ خطرناک چیز ہے بہت کم کھانی چاہیے دیسی مرغی ہو صحیح اور دیسی مرغی بھی گھر کے اندر اگر آخری جو اس کے ایام ہیں زندگی کے وہ آخری تین دن گھر میں رہے اس کے بعد اس کو چھری پھرے اس مرغی کی کیا لذت اور کیا ذائقہ اور کیا بات ہے تقوی والی مرغی اس کو کہتے ہیں تقوی والی مرغی ایک فتوی والی مرغی ہوتی ہے ایک تقوی والی مرغی ہوتی ہے یاد رکھو فتوی والی مرغیاں تو چل رہی ہیں دے مارتے ساڑھے چار تے پوڑے پانچ جہاں سے بھی ملے مرغی کھاؤ حلال طریقے سے ہو ٹھیک زبا بھی ٹھیک ہو پھر کھاؤ لیکن تقوی والی مرغی یہ ہے کہ وہ دیسی ہو اور آخری ایام جو اس کے زندگی کے گزریں وہ ہماری نگرانی میں گزریں کہ اس کی خوراک حلال ہو پاک ہو کیڑے مکوڑے نہ کھائے ہوں کوئی زہریلے سانپ زریلی ہوں اپنے سامنے تین چار دن رکھیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا کسی سے کروائیں پھر اس کی بوٹیاں کھائیں دیکھو ایسی مرغی کھا کے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آواز نہیں آ رہی بات یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے تقوی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہر قسم کی مرغیاں چڑھائی جاتے ہیں بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب جاؤ تو مرغی بالکل نہ کھانا بھائی وہ ہمارا ساتھی نہیں آیا جو عمرہ کرنے گیا تھا ہاں اس سے پوچھنا ابھی میری بات نہیں اپنے اس کے ساتھ پوچھنا اس نے ٹکا ٹکا کے کھایا ہوگا مرغی وہاں یاد رکھو اس سے پوچھنا وہاں حرام کی مرغی ہے ساری اکثر حرام کی بنا ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ حرام کی مرغی ہے سعودیہ کے اندر برازیل سے آتی ہے سعودیہ کے اندر مرغی برازیل سے آتی ہے اور برازیل والے وہاں مشینوں سے ذبح کرتے ہیں کوئی تکبیریں نہیں پڑی جاتی کوئی ٹھیک ذبہ نہیں ہوتا سارے وہاں آتی ہیں کچھ لوگوں نے وہاں شروع کیے لیکن وہ اتنی مقدار میں کر ہی نہیں سکتے سعودیہ میں یہ سسٹم نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں کو ڈبے رکھے ہوں چوری مارو ڈبے سے پائی جاؤ چوری مارو ڈبے وہاں گند مند نہیں ہوتا وہاں وہ پیچھے سے ہی آتی ہیں وہ ذبح صاف صوف کر کے پیچھے سے ہی آتی وہ برازیل سے آ رہی ہے اور جتنے بھی آپ کے امارات کے ملک ہیں عرب امارات کے ملک ہیں وہ دبئی شارجہ ابو ظہبی ان ملکوں کے اندر بھی مرغی سعودیہ سے آتی ہے ان سے جب پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئی کہتے ہیں سعودیہ سے آئی سعودیہ آسمان پہ چڑھا لیتے ہیں سعودیہ بھائی سعودیہ سراخوں پر ہے اس لیے کہ حرمین شریفین ہیں اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سعودیہ کی باقی چیزیں بھی اچھی ہو گئی وہ صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ سعودیہ سے آتی ہے اور سعودیہ اسلامی ملک ہے ٹھیک حالانکہ کوئی تحقیق نہیں ہے جب ہم نے تحقیق کی تو وہ ساری برازیل سے آ رہی ہے آ رہی ہے براستہ سعودیہ سمجھا گیا اس لیے بھائی دوستو اعتماد پر اعتماد چل رہا ہے اور آپ کی یاداش کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ملک میں کتے کا گوشت فروخت ہو رہا ہے اس کا ثبوت مل چکا ہے اور گھوڑے اور گدے کا گوشت تو عام بک رہا ہے اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے اور مردہ مرغیاں عروج پر ہیں راستے میں مر جاتی ہیں جہاں سے ٹھیکہ ہوتا ہے نا ان کا وہاں پہ وہ مرغیاں کئی مری ہوئی ہوتی ہیں ان کا ریٹ کم کر کے راتوں رات ان کے کھالے والے اتار کے ان کو بھون دیتے ہیں اس لیے بھائی دوستو بچو اپنے اندر حلال پہنا جانے دو حرام کھانوں سے بچو مدرسے کے کھانے میں برکت ہوتی ہے یاد رکھو مدرسے کے کھانے میں برکت ہوتی ہے کئی وجوہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ الحمد اس ادارے میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حلال چندہ وصول کیا جاتا ہے حرام چندہ کسی قیمت یہاں نہیں لیا جاتا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے وہ جوں کا توں واپس ہو جاتا ہے یاد رکھو کہیں بھی نئی جگہ سے کوئی چندہ آتا ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چندہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے یاد رکھو تو ہم اسے وصول نہیں کرتے ایک دفعہ ایک چندے کی ڈیڑھ لاکھ روپے کی بات تھی تو اس کی کافی تحقیق کی گئی وہ مشکوک تھا تھوڑا وہ نئی جگہ سے آیا تھا مشکوک تھا تو بہرحال اس کے بارے میں جب بڑے مفتیان کرام نے اجازت دی تو پھر ہم نے اس کو وصول کیا تھا جس کے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں اور ہم نے اس کی تحقیق کی تھی اسی طریقے سے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی میں ایک بندہ بھی بریلوی شریک ہو جائے کسی ساتوں کی قربانی نہیں ہوتی کیوں بریلوی سے میری مراد وہ ہے جو اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانے بریلوی سے مراد بریلا جگہ پہ رہنے والا مراد نہیں ہے ٹھیک تو جو اللہ کے نبی کو عقیق کے ساتھ کہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں یہ تو اللہ کی شفت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شفت کسی کو نہیں دیتا چاہے وہ نبی ہو اس لیے اگر اس نظریے والا اس عقیدے والا کوئی بھی ساتھی کسی قربانی میں شریک ہو جائے ساتوں کے ساتھوں کی قربانی ضائع ہو گئی سمجھ آگے بات اسی طریقے سے بھائی کوئی بینک کا ملازم ہے کوئی حرام کی کمائی والا ہے وہ بھی اگر کسی ساتویں حصے میں شریک ہو جائے سب کی قربانی ختم تو اس سلسلے میں بھی ہماری کافی احتیاط ہوتی ہے ٹھیک ہاں مدارس میں اس کی احتیاط مشکل سے ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ ادارہ اس طرح ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری معلومات کے اندر اب تک ایک پیسہ بھی حرام کا اس میں نہیں لگایا گیا کوئی اگر دھوکے سے ڈال جائے یا کوئی دھوکے سے کوئی مغلے میں ڈال جائے یا کوئی اس اس طرح کرے وہ وہ اور بات ہے ہمیں کا پتہ نہیں اللہ پاک اس طرح ہی اس کو کر لیتا ہے سمجھ میں بات اللہ پاک کی بڑی نصرت مدد ہے یہ ادارے جو خالص حلال مال سے چلتے ہوں وہ بہت کم ہے آج کے دن میں ایک چھوٹے گھر کی کفالت حلال مال سے بہت مشکل ہو گئی ہے اس ادارے کو حلال مال کے ساتھ چلانا کس قدر مشکل ہوگا اس لیے بھائیو دوستو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے ٹھیک اور جب کبھی بھی اس مدرسے کے تعاون کے لیے کسی سے بات کرو تو اس حلال و حرام کی تمیز کا خیال رکھتے رہو اور بات سے بات نکل گئی تو بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اپنے افعال اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے نیکی وہ ہے جو انسان اچھے انداز میں کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور بندہ یہ کہے کہ یار یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے میری حالت کا کسی کو پتہ نہ چل جائے تو یہ تو دو نمبر ہی اندر باہر ایک ہونا چاہیے ہاں گھریلو باتیں ہیں کچھ نجی باتیں ہیں جو جائز درجے میں ہیں بندہ نہیں بتاتا وہ ٹھیک ہے اس کا یا طلع علیہ تعلیم میں وہ داخل نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بندہ ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے تو بھائی بہت سے گناہ ہم لوگوں سے ڈرنے کے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے کیا فائدہ ہے لوگوں لوگوں سے کیا ڈر ہے لوگوں نے کیا کہہ دینا ہے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے جو گناہ بھی جو گناہ بھی سامنے ہے اللہ سے خوف کر کے بچے بس نیت کر لیں ٹھیک کسی جگہ بازار میں کھڑے خدا نہ خاصا خواتین آ گئی ہیں اب دیکھ رہا ہے کہ یار میں ان کو دیکھ تو بڑے اچھے سے طرح سکتا ہوں لیکن وہ مصیبت یہ ہے کہ دو تین طالب علم دوسرے کھڑے ہیں وہ نازم صاحب کو بتا دیں گے مسئلہ یہ سارا وہ نہیں دیکھ بے چارے نیچے کر کے کھڑے رہے ٹھیک وہ جو ہی نکلے تو وہ دیکھنے لگے تو ایسی ایسی عبادت کا کیا فائدہ ایسا اندر کو صاف کریں اپنے اندر کو ایسا بدلیں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں انہی کی نعمت استعمال کرتے ہیں تو ڈرتے کسی اور سے کیوں ہیں پھر صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹھیک اور کسی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین